اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین سیدنا و مولانا محمد آلہ اجمعین پچھلی نشست میں ہم نے سند پر بات کی تھی کہ سند کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے سند کو جانچنے کے لیے پانچ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے ایک ہم نے کہا تھا کہ سند متصل ہو کنیکٹڈ ہو دوسرا ہم نے کہا تھا کہ جو راوی ہیں وہ قابل قبول ہوں عادل ہوں مسلمان ہوں فاجر نہ ہوں سکہ ہوں عاقل ہوں اور اعلانیہ گناہ نہ کرتے ہوں بری عادتیں نہ ہوں ان میں تیسرا ہم نے کہا تھا جو راوی ہیں ان کی کتابت اور یاداشت جو ہے وہ قابل بھروسہ ہو اور اس میں پھر ہم نے مزید کچھ باتیں کی تھی کہ کچھ لوگوں کی جن کی صرف کتابت اچھی ہے تو ان کو کتابت پہ ہم چلیں گے جن کی جن کا حافظہ بھی اچھا ہے ان کی دونوں چیزیں دیکھیں گے جن کا حافظہ اچھا ہے کتابت اچھی نہیں ہے وہ ہم سے ساری گفتگو پہلے کر چکے پھر چوتھی شرط ہم نے یہ رکھی اس میں جو رکھی تھی اور بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہماری جو حدیث ہے وہ قرآن یا اپنے سے کسی بہتر صنعت کی حدیث کے ساتھ اس کا ٹکراؤ جو ہے وہ نہ ہو اور پانچویں ہم نے شرط رکھی تھی کہ اس میں کوئی مخفی نقص نہ پایا جائے کوئی علت نہ ہو کوئی ایسی چیز جو بظاہر نظر نہیں آتی اب یہ سب کیسے ہوگا یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ سب کچھ ہو چکا ہے ہمارے آئمہ نے سب کچھ کر دیا ہے یہ ہمیں نہیں کرنا ہمیں صرف سمجھنا ہے اور پھر اس پہ جو کام ہوا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو ہم نے استعمال کرنا اچھا جس طریقے سے سنت کو جانچا جاتا ہے اور اس پہ تحقیق کی جاتی ہے اسی طریقے سے متن پر بھی تحقیق کی جاتی ہے جو ٹیکسٹ ہے جو اصل الفاظ ہیں حدیث کے ان کو بھی جانچا جاتا ہے ان کو جانچنے کے لیے مختلف چیزیں جو ان میں بھی اسی طرح چار پانچ قسم کے نقطے ہیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے اچھا سب سے پہلے ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اب دو اصطلاحات میں استعمال کرنے جا رہا ہوں ان پہ زیادہ تفصیل سے ہم بعد میں بات کریں گے کہ ایک روایت ہے ہم کہتے ہیں وہ احاد ہے اور ایک روایت ہم کہتے ہیں متواتر ہے متواتر جو ہے اب اس میں متواتر کو اور احاد کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم نے سند کی بات کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سنا یا کسی نے آپ کو دیکھا وہ صحابی ہے صحابی نے فرض کریں کسی اور کو بتایا فرض کریں کسی تابعی کو بتایا فرض کریں تابعی سے کسی تبہ تابعی نے سنا اور اس سے آگے فرض کریں کسی راوی نے سنا تو اب سند میں ہمارے پاس صحابی آ گئے آگے آ گئے آگے آ گئے اور راوی آ گئے مطلب یہ چار بندے جو ہیں آپ کے پاس سند کے اندر آ گئے اچھا اب میں اس کو اگر طبقات کہوں ایک طبقہ صحابہ کا ایک طبقہ تابعین کا ایک طبقہ کا فرض کر رہے ہیں اگر ہم کہیں کہ ہر طبقے میں اس حدیث میں کو بیان کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ پچیس صحابہ سے بات ہم تک پہنچی ان پچیس صحابہ سے فرض کریں جی چالیس تابعین نے بات سنی اور آگے بیان کی فرض کریں ان چالیس تابعین سے ہم کہتے ہیں کہ جی پینتیس تبا تابعین نے بات کی سنی اور پھر بیان کی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ان تبا تابعین سے فرض کریں گے جی پچاس یا سو یا ڈیڑھ سو راوی جو ہیں انہوں نے سنا اور پھر روایت کی تو ایسی جو روایت ہے اس روایت کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے یا ہم کہتے ہیں کہ اس میں تواتر پایا جاتا ہے احاد کی زیادہ تفصیل تو بعد میں دیکھیں گے لیکن احاد آپ سمجھ لیجئے گا جیسے مثال کے طور پہ اگر ہر طبقے میں ایک آدمی ہے تو ہم اسے احاد کہہ سکتے ہیں اب ایک روایت ہے فرض کریں کہ جو احاد ہے ایک روایت ہے جو متواتر ہے اب قدرتی بات ہے انسان خود سوچتا ہے کہ بھائی پچیس صحابہ پینتیس فرض کر تابعین اتنے کثیر لوگوں نے ایک روایت سنی اور بیان کی اس میں غلطی کا امکان کم ہے اور اگر بالکل سہر طبقے میں ایک ایک شخص ہے ایک ایک محدث ہے ایک ایک راوی ہے تو کتنا ہی ایماندار قابل بھروسہ کیوں نہ ہو ایک وجہ سے کہتے ہیں نا انگریزی میں ہیومنٹی سے کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ کسی سے شاید کسی جگہ پہ کوئی صحیح حافظہ ہونے کے باوجود صحیح کتابت ہونے کے باوجود ایماندار نیک پرہیزگار قابل بھروسہ سکا ہونے کے باوجود ایک امکان ہے کہ کہیں شاید کوئی غلطی کوئی کوتا روایت کے بیان کرنے میں یا سننے میں ہو گئی ہو تو متن کو جانچنے کے لیے پھر ایک یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ تواتر اس میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے آہاد پایا جاتا ہے اگر آہاد ہے تو کیا اس کے مقابلے پہ کوئی متواتر روایت تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ایک تو نقطہ یہ اچھا دوسرا نقطہ یہ ہے نقطہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سندن میں کہا گیا کہ فلاں صحابی جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ فلاں جگہ ان سے یہ بات سنی تھی اور پھر ہمیں پتہ چلے فرض گیا یعنی کہ وہ صحابی اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا جیسے ہماری تاریخ میں اکثر ہوتا ہے غزوہ عہد کی بات کریں غزوہ عہد پہ اختلاف رائے ہے کہ کب ہوا اور وہ اختلاف رائے کی جو بنیاد ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک صحابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو صحابی اس وقت موجود نہیں تھے اب وہ کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ واقعہ اس وقت کا نہیں ہے یہ تو ہم مانتے کہ ہوا ہے غزوہ عہد ہونے پہ کوئی اختلاف نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یا تو یہ واقعہ اس وقت اگر ہوا ہے غزوہ یہود تو اس کا مطلب یہ فلاں صحابی کا یہاں ہونا ممکن نہیں اور اگر ان صحابی نے شرکت کی ہے تو یہ غزوہ اس کا مطلب اب نہیں ہوا بلکہ اس وقت ہوا تو ایک یہ بھی نقطہ سمجھنے والا ہے تو آج جو ہے وہ بڑی خاص اس کے ساتھ شرائط ہیں کہ کب قبول کرنی ہے کب قبول نہیں کرنی ہے اس کے متن کو ہم نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے یہ بھی تو روایت ہی دیکھیں یہاں بھی بنیادی طور پہ دوسرا ندی آ رہی ہے بیچ میں لیکن متن کے حوالے سے بھی بھی بات کرتے ہیں خاص اچھا اسی طرح ظاہر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں فقہا کے اندر احناف ہیں جو حنفی فک فکل حنفیہ ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر روایت میں کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہو جو بہت سے لوگوں کو بیان کرنی چاہیے تھی لیکن بیان صرف ایک نے کی یا دو نے کی یا تین نے کی تو وہ اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھی ایک واقعہ ہے فرض کریں کہ وہاں پہ ہزار کا مجمع تھا اور ہمارے پاس اس واقعے کے سے متعلق کوئی بات صرف دو لوگ بیان کر رہے ہیں صرف ایک شخص بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار یہ اس کو پھر وہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن اس پہ جیسے جیسے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے بات اچھا اسی طریقے سے سیاق سباق ریفرنس یہ جو روایت پیش کی گئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے یہ واقعہ کیوں پیش آیا یہ بات کب ہوئی کیوں ہوئی کئی بار الفاظ براہ راست کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ساتھ اس کے سیاق و سباق جڑتا ہے اس کا مفہوم بدل جاتا یہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے آپ ایک بات کرتے ہیں فلاں نے یہ کہا کہتے ہیں یار بہت زیادتی کی اس نے یہ کہا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بات ہوئی تھی تو اس نے یہ کہا آپ کہتے ہیں یار یہ بات تو ٹھیک تھی تو سیاق و سباق کے بغیر احادیث کے متن کو اگر جب لیا جاتا ہے تو اس میں کبھی کبھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے پھر وہی بات ہے ہمیں وہ سب کچھ جاننا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے محدثین نے وہ سارے کام کر دیے ہوئے ہیں اس میں مثلا مثال کے طور پہ آج عربی میں کون سا لفظ کیا معنی رکھتا ہے آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے وہی لفظ عربی میں یہی معنی رکھتا تھا یا شاید اس کو کچھ اور معنی تھا اس سے بڑا فرق پڑتا اچھا پھر اسی طریقے سے حضر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معاشرے کا کیا انداز تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا اس کا مفہوم نکال لیں جو اس معاشرے کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اور رسوم کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کے ظاہری معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ہو جائے ہمارے یہ دیکھیں نا اب یہ جو ہمارے ہمارے نوجوان آج کل بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں اردو میں لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے مستشرقین جی۔ انگلش میں کہتے ہیں اورینٹلسٹ اورینٹلسٹ وہ ہوتا ہے جس کی مثلا اگر وہ حدیث پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کی جو زبان ہے اس پہ تو اس کو پورا عبور حاصل ہے اور وہ اس کی روشنی میں اپنی رائے جو ہے وہ پیش کرتا ہے لیکن اس کے مقابلے پہ ہمارا ایک محدث ہے جس نے اسی کی کوئی رائے پیش کی ہے جس سے اختلاف رکھ رہی ہے وہ کیوں رکھ رہی ہے کہ اس کو اس وقت کا پتا تھا اس وقت کی عربی زبان کا پتا تھا اس وقت کی روایات کا پتہ تھا اس کے پس منظر کا پتا تھا مفہوم بدل ہے تو ایک یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ سیاق و سباق جو ہے پھر اس زمانے میں عربی شاعری کا زور زیادہ تھا شاعری میں مبالغہ بھی ہوتا ہے شاعری میں اشاروں میں بھی بات ہوتی ہے شاعری کے اندر کوئی ہم کافیا قسم کی ہم وزن قسم کے معاملات بھی آتے ہیں اس سے کئی بار بہت سی چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے اچھا پھر کئی بار بہت سی روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے جو پہلے ایک عمل رہا ہے یہ کال رہا ہے اور بعد میں ایک اور عمل رہا ہے کال رہا ہے اچھا اب یہ پس منظر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کسی خاص وقت پہ ہوئی ان کا تعلق اس خاص بات سے ہو سکتا ہے کوئی اور بات کسی اور انداز میں ہوئی اس چیز کو کئی لوگوں نے شروع میں مخالفین نے استعمال کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی کہا اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا چیز کب کہی کیوں کہی نہ اس کا پس منظر دیکھا نہ ہی انہوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے یہ چیز ایسی ہو جس نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا ہو تو ناسخ اور منسوخ کو بھی دیکھا جاتا ہے ناسخ جو ہے اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ سند بالکل صحیح ہو منسوخ جو ہے اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ سند بالکل صحیح ہو تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی دونوں کی سندیں صحیح ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیچے چونکہ دونوں کی صحیح ہیں تو چلو جو چاہو استعمال کر لو یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے اچھا اسی طریقے سے حدیث کو جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ قرآن کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہیے حدیث کی کو کسی دوسری بہتر روایت سے نہیں ٹکرانا چاہیے اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے حدیث کو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے متن کو انسانی عقل سے بھی نہیں ٹکرانا چاہیے اب اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا اصل نقطہ جو ہے وہ یہ ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسانی عقل و خیال کے خلاف ہوتی ہیں اب اس پہ کیا کیا جائے اب دو باتیں ہو سکتی ہیں میں ایک مثال دے دیتا ہوں بڑی صاف سی ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض یہ بڑا واضح ہمارے پاس موجود ہے قرآن سے موجود ہے اچھا اب دو طرح کی حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو قرآن سے بظاہر ٹکراؤ رکھتی ہیں اور عقل کے خلاف ہیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ نور سے بنے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ کے الفاظ بھی استعمال کیے اب اللہ سماواتی ون ارد کے ساتھ ان دونوں روایات کا دیکھا جائے تو براہ راست ٹکرا ہوا جاتا ہے اور آپ ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر نور ہے ہمارے عقیدے کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی تو پھر یہ فرشتوں کا نور کیا چیز ہے ہدایت کیا کیا چیز چیز ہے ہے مبین اللہ جسم سے پاک ہے تو اللہ کا بلندی پہ ہونا کیا ہے اللہ جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ پاؤ گے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عقلن بھی محال ہو جاتی ہیں یا قرآن کے ساتھ ان کا ٹکراؤ آ جاتا ہے یا کسی بہتر حدیث کے ساتھ ٹکراؤ آ جاتا ہے اب اس میں دو باتیں ممکن ہیں ایک ہم نے بڑا تفصیلی گفتگو کی تھی متشابہات پر تو یا تو یہ باتیں متشابہات ہیں یا یہ باتیں ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کہیں گے کہ اس روایت کو رد کر دیا جائے اب اس میں وہی بات ہے کہ اب ہم عام انسانوں کی سوچ کے کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا ہے کیا رد کرنا ہے کیا متشابہات میں لے جانا ہے اگر ہم خود یہ کام کرنے لگے تو زیادہ امکان یہ کہ ہم گمراہی پڑ جائیں گے تو اس میں بھی جو ہمارے عالم کرام ہیں حدیث کے انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں اگر کہیں پہ اختلاف رائے ہے تو اس اختلاف رائے کی کیا وجوہات ہیں وہ اختلاف رائے ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھنا سمجھنا وہ بڑا اہم اب میرا میں محتاط رویہ رکھنا پسند کرتا ہوں اور میں رد کی بجائے اس کو متشاب ہاتھ میں ڈال کے وہ اللہ عالم کہنا پسند کرتا ہوں لیکن ایک طریقہ میں کہہ دوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا غلط ایک طریقہ یہ کہ یار پتہ نہیں اور متشاب ہاتھ پہ ہمارے آئما نے جیسے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سے لوگوں نے بڑا واضح طور پہ الفاظ استعمال کہا کہ کہ جی اس کا مطلب مطلب یہ ہے جو مطلب ان چیزوں کا یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اس مطلب میں جو اللہ کا منشا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اس لیے بس یہی رکھتے ہیں اور اس سے آگے ہم بات نہیں کرتے ویسے بھی قرآن نے متشابہات متشابہات پہ پہ صاف کہا ہے کہ بحث میں کون پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے بالکل ٹھیک ہے تو میرا محتاط رویہ ہے میں اس میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں بجائے رد کرنے کے جو عقلت محال بات ہے مثلا کوئی روایت ہے کہ جی اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اس طرح کا ایک درخت بنے گا اس درخت کے اتنے پتے ہوں گے اس پتے میں اس طرح کے پرندے ہوں گے اس طرح کی ہے روایت کچھ ٹھیک ہے اگر اس کی صنعت صحیح ہے یا حسن ہے آگے چل کے ہم اس بات کریں گے یا متواتر ہے تو بجائے اس کے کہ کہ میں کہوں یہ محال ہے میں اس کو رد کر دوں میں کہتا ہوں اللہ بس اور اس پہ بحث نہیں کرتا اور یہی محتاط رویہ ہے میری رائے کے اندر ہاں اگر کسی اچھے بڑے محدث نے اس کا رد کر دیا ہوا ہے تو اس پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں نے رد کیا اس لیے میں اس کو موضوع تسلیم کرتا ہوں اس پر بھی بات بات کریں گے کہ یہ وضع کی گئی ہے گھڑی ہوئی ہے تو اس میں میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرتا تو متن کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی تین چار نقطے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن سے اور بہتر صنعت کی اور بہتر روایت سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو دوسرا یہ علم و عقل کے خلاف نہ ہو تیسرا سیاق و سبا کے ساتھ اس کو سمجھا جائے اور چوتھا بڑا اہم نقطہ جو بیان ہونے سے رہ گیا وہ یہ ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے موضوع سے متعلق اور احادیث اگر موجود ہیں ان کو اور قرآن کی کوئی آیات موجود ہے تو ان کو ساتھ رکھ کر سمجھا جائے آئسولیشن میں نہ اس کے متن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کیونکہ اس سے بھی خطرہ ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو صحیح بھی ہے تو شاید کسی وجہ سے غلط سمجھ بیٹھیں یہ بڑا اہم ایک اور نقطہ ہے بہت سے معاملات کے اندر تعویل استعمال ہوتی ہے لیکن تعویل بھی جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے کہ اس سے صرف ٹکراؤ ختم ہو کوئی علیحدہ سے ایک نیا بحث نئی بحث نیا موضوع جو ہے وہ ہونا چاہو اس طرح کی بھی اور کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اس میں جو ہم آہستہ آہستہ آگے چلیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو دیکھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا عطا فرمائے فرمائے فہم اب جیسے مثال کے طور بہت سے لوگ روایات کو رد کرنے لگ گئے ہیں سائنس کی وجہ سے یا تاریخ کی وجہ سے اچھا بات یہ ہے کہ سائنس ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ بدلتی ہے آج ایک تھیری ہے کل بدل جاتی ہے دوسری ہو جاتی ہے آج سے چالیس سال پہلے تھیری کچھ اور تھی آج تھیری کچھ اور ہے تقسیم بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس وقت کے مطابق سائنس کو سامنے رکھ کے قرآن کی تفسیر بھی کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے کسی نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا کسی نے کسی چیز کا انکار کیا کسی نے کسی چیز کا انکار کیا اسی طرح ایک چیز دیکھیں کہ حدیث میں تو پورا نظام ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہے جانچنے کا تاریخ میں کوئی نظام موجود نہیں ہے تو تاریخ جو ہے وہ ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا معاملات ہیں کس چیز کو کس طریقے سے دیکھا جائے تاریخ کے حوالے سے کسی حدیث کو رد کر دینا کسی روایت کو رد کر دینا یہ اس وقت تک مناسب نہیں ہے جب تک تاریخ کا وہ جو نقطہ ہے وہ بھی سند کے ساتھ ہمارے پاس نہ ہو اور اس کی سند کو بھی جانچ نہ لیا جائے